الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان <laughs> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وبارك وبارك وسلم وسلم وسلم اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا محمد محمد محمد محمد وعلى وعلى آل آل انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے نبی السلام کی خدمت میں اور عرض کیا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اش معاش اتا فن جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں ایک دن دنیا سے جانا ہے شِئِتَ کا مفارف جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن جدا ہونا ہے اس لیے نبی شام نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل تم دنیا میں زندگی گزارو جیسے کوئی فردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے ہمارا وطن اصلی جنت ہے یہ ہمارا وطن اقامت ہے کچھ مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں پھر واپس اپنے وطن لوٹنا ہے اب یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ ہماری امتحان ہے اس لیے فرمایا اب دنیا دار المہن دنیا امتحان گاہ ہے یہ دنیا سیر گاہ نہیں تماشا گاہ نہیں قیام گاہ نہیں آرام گاہ نہیں یہ امتحان گاہ ہے افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا جیسے جانور چرتے پھرتے ہیں ہم بھی چرتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلق نل انسان قبل تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا کہ اس دنیا میں رہ کر یہ محنت کرے جب امتحان ہوتا ہے تو وہ کام کا وقت ہوتا ہے آرام کا وقت نہیں ہوتا آپ نے کبھی دیکھا کہ تین گھنٹے کا جو پرچہ ہوتا ہے اس تین گھنٹے میں کوئی والی بال کا میچ کھیلے کہیں گے نہیں بھائی یہ تو کام کا وقت ہے یا تین گھنٹے میں کوئی آدمی لیٹ کے سو جائے آرام مزے سے کہیں گے یہ کام کا وقت ہے جب امتحان سے فارغ ہوں گے پھر آرام کا وقت ہوگا اور جب نتیجہ آئے گا تو وہ انعام کا وقت ہوگا تو یہ دنیا کام کی جگہ قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام کی جگہ ہے تو انعام تو انہیں کو ملتا ہے نا جو امتحان میں اچھے نمبر لیتے فرق کتنا ہے کہ دنیا کا امتحان اگر تو زبانی ہو تو تین منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ استاد نے دو سوال پوچھے اور کہا جاؤ اور کلمی امتحان تین گھنٹے کا اور یہ زندگی کا امتحان یہ سو پچاس سال کی زندگی تو ہماری سو پچاس سال کی زندگی ہے یہ پورا کا پورا ہمارا امتحان ہے ہمیں خوشی ملتی ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں ہمیں غم ملتا ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا صبر کرنے والا بھی جنت میں ہر دن ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں اور جیسے رپورٹر ہوتے ہیں نا حاکم آلہ کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں یہ کر کے آ رہا ہے ہماری زندگی کی شیٹ رول تیار ہو رہی ہے تو یہ امتحان ہے اب انسان کا نفس وہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں اس کی فطرت یہی ہے کہ چاہتا ہے کہ میری خواہشت ہو رہی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے ہر بندہ میرا گھر ایسا ہو میری سواری ایسی ہو بیوی میری ایسی ہو بچے میرے ایسے ہوں عزت میری ایسی ہو کام کاروبار میرا ایسا وہ اپنی من پسند کی جگہ یا دوسرے لفظوں میں اسے جنت کہہ دو وہ جنت بنانے میں لگا دن رات لگے ہوئے ہیں اپنی جنت بنانے میں جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جنت تو آخرت میں بنائی فرمایا میرے بندو دنیا میں تم میری مرضی پہ عمل کر لو آخرت میں تمہاری مرضی چلے گی چنانچہ اللہ تعالی نے جو جنت بنائی ہے ولکم فی ہا ماتھی ان کم فی مات وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا تمہاری خواہش پوری ہوگی واہ میرے مولا الاحسان دنیا میں ہم نے اللہ کی چاہت پوری کر دی اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کی چاہت کو پورا کر دیا جنت کے گھر کا ڈیزائن بدلے گا جنت میں اس کی مرضی چلے گی سبحان اللہ کیا زندگی ہوگی من پسند کا حسن ملے گا کھانا ہوگا پینا ہوگا ایش ہوگا آرام ہوگا نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی غم ہوگا لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون نہ کوئی حزن ایک شاہی مل جائے گی یا سمجھنے کی خاطر یوں کہیے کہ بندے کو وہاں چھوٹی سی خدائی مل جائے گی سمجھنے کی خاطر جب ہر مرضی پوری ہو رہی ہے سبحان اللہ وہاں میرے مولا کیسی زندگی ہوگی انسان تصور نہیں کر سکتا نیکوں کا ساتھ ہوگا اور پھر مزے کی بات کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوگی وہ ان تم پیہا خالی دو تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو کیا الاٹمنٹ ہوگی کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے کے فرما لیا کہ اب تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں واہ میرے مولا جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی جس بندے کو ملی وہ اس دنیا سے بھی دس گنا بڑھ گئی ہوگی اور یہ بندہ جائے گا آخری بندہ اس کی بھی تفصیل حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تیرے عمل اتنے تو نہیں کہ تو جنت میں جائے چلو تجھے جہنم کے کنارے کھڑے کر دیتے ہیں تو جہنم کے کنارے اس کو کھڑا کریں گے اس کو دھواں پہنچے گا جہنم کی لپٹیں پہنچیں گی اور جہنمیوں کے رونے کی آواز آئے گی وہ کہے گا یا اللہ یا اللہ پکارے گا اللہ کو فرشتے کو بھیج کے پوچھوائیں گے کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس میرا رخ ادھر سے پھیر دے لا اسما ارا اہلہا نہ میں چیخے سنوں نہ میں دو دخیوں کو جلتا دیکھوں میرا رخ پھیر جائے تو رخ پھیر دیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد یا اللہ یا اللہ پھر اللہ تعالیٰ رشتے کو بھیج دیں گے جا کے پوچھو کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس بہت قریب ہوں جہنم کے تھوڑا سا مجھے آگے کر دیا جائے تو فرشتہ اس کو اتنا آگے کر دے گا کہ جہاں دور سے وہ جنت کو دیکھے گا اور اس کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا اب جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا تو بس ارادہ بدل جائے گا یا اللہ یا اللہ کیا چاہتے ہو میرے بندے بس یا اللہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دروازے کے قریب کر دیں فرشت آئے گا اس کو دروازے کے قریب اب جیسے ایئر کنڈیشن کم رہو ہو نا تو دروازے کے قریب جاؤ تو ٹھنڈ ملتی ہے ٹھنڈک لگتی ہے اس کو بھی جنت کی خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں وہ لگے گی اب دل للچائے گا کہ اندر ہوتا تو کیا مزے ہوتے پھر کہے گا یا اللہ یا اللہ لیکن مانگے گا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں جانتا ہوں تیرے اندر کیا ہے اچھا اللہ آپ جانتے ہیں تو پھر دے دیں تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دو یہ آخری جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں جائے گا وہاں اس کو جنت ملے گی اور جنت کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا دنیا سے دس گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تجھے دے دی تو یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہہ گئے اللہ آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں اور مجھ بندے کے ساتھ مذاق کہ دس گنا بڑی جنت فرمائیں گے نہیں دس گنا بڑی جنت ہم نے عطا کر دی یہ آخری جنتی ہے تو پھر جو پہلے جائیں گے جنتی ان کی جنت کا کیا اللہ ہوگا واہ میرے مولا تو بھائی جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا سب سے بڑی نعمت ولدینا مزید اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا جمال دکھائیں گے وہ کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار بے جہد بے کیف بے شب ہو بے مثال بس ہوگا اللہ جانے ہو کیا ہوگا لیکن جنتی دیدار کریں گے کیا مزہ آئے گا سوچنے کی بات ہے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم بڑی تفصیل ہے کہ وہ کیا ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کو دیکھیں گے تو وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ ستر سال تک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا ستر سال دیکھتے رہ جائیں گے آنکھیں کھلی ہیں دیکھ رہے وقت گزرنے کے احساس ہی نہیں جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ہے لیکن جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس وقت نور کی بارش ہوگی تو جیسے آندھی آتی ہے نا تو بندے کے پورے چہرے پر مٹی کی طے آ جاتی ہے دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آندھی میں سے آیا ہے جب نور کی آندھی آئے گی تو وہ نور تمام جنتیوں کے چہروں پہ سج جائے گا اور اس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جنتی لوٹ کر جب اپنے گھروں میں آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اتنی حیران ہوگی کہ ستر سال تک وہ دیکھتے رہ جائیں گے ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا عام لوگ وہاں کے و غلمان کی خوبصورتی کو سن کے بڑے حیران ہوتے ہیں بھائی نوکر نوکر ہوتے ہیں مالک مالک ہوتے ہیں اگر خادموں کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر سوچو نا کہ مالکوں کے حسن کا کیا الگ بھائی اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حیا کو پسند فرماتے ہیں اور الحیا شعبت من علیمان تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی کو واضح نہ کیا جاتا اس لیے آپ پرانے مجید میں پڑھ کے دیکھیں تو حوروں کے حسن کو واضح کیا گیا ہے موٹی آنکھوں والی ہوگی فلاں ہوگی ہورین ہوگی فلاں ہوگی لیکن مومنا عورتوں کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے خامدوں سے محبت کرنے والی ہوں گی بہت اچھی ہوں گی موٹی سی باتیں کر دی گئی ہیں ان کے حسن کو کھولا نہیں گیا کیوں مرد کو غیرت آتی ہے کہ میری بیوی کا تذکرہ کوئی اور کیوں کرے تو اللہ تعالی نے چونکہ حیا کو غیرت کو پسند کیا اس لیے مومنا عورت کے حسن کو نہیں کھولا ہوروں کے حسن کو کھول دیا مقصد کیا تھا کہ بھائی تم اندازہ لگا لو کہ جب خادمہ وہاں کی ایسی ہوگی تو مالکہ وہاں کی کیسی ہوگی تو جنت میں کیا نعمت اللہ تعالی بندے کو دیں گے اب بتاؤ بھائی کہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس تھوڑی سی زندگی کی محنت پر آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے خمسین الف سنہ اور اگر یہاں کا سو سال کسی کی عمر ہو تو آخرت کے حساب سے وہ اڑھائی منٹ بنتی ہے اب بتاؤ اڑھائی منٹ کی اگر کوئی مشکل ہو اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ملے تو لوگ تو اڑھائی منٹ کے لیے مجھے لگتا ہے آگ پہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ جی وعدہ کرو تم ہمیں یہ دو گے ہم تمہیں اڑائی منٹ آگ پہ چل کے دکھا دیتے ہیں اور دل میں کہیں گے کہ ہاں یہ اڑائی منٹ ہی ہے نا مشکل اٹھا لیں گے برداشت کر لیں گے تو جس طرح بندہ تھوڑی دیر کی مشقت کو برداشت کر کے بڑے انعام کو حقدار بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی مشقتوں کو برداشت کر لے اور آخرت کے بڑے انعامات کا حقدار بن جائے اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا نور میں ہو یا نار میں رہنا عزیز طلبا نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ ذکر یار میں رہنا نور میں ہو یا نار میں رہنا ہر جگہ ذکر یار میں رہنا چند جھونکے کے خزاں کے بس سہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا بس یہ دنیا کی چھوڑی سی زندگی ہے یہ جھونکے خزاں کے سہ لیں پھر انشاءاللہ شاء ہی بہار اس لیے مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کے لیے تو آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس چیز کو انبیاء کرام نے سمجھا اور وہ یہ علم لے کے دنیا میں آئے اور جن حضرات نے ان کی صحبت پائی انہوں نے بھی اس اس کو اس یقین کو حاصل کر لیا پھر انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری کہ بس دنیا کی قربانیاں اور دنیا کی تکلیفیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں یہ تکلیفیں اٹھاؤ اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس نکتے کو کیسے سمجھا تھا وہ کہتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی گزر گئی لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو ہم کامیاب اب اس دنیا میں تکلیفیں بھی آئیں گی مشقتیں بھی آئیں گی امتحان بھی ہوں گے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا لیکن جب ہم اس کو برداشت کریں گے تو اللہ کے ہاں انعام کے حقدار بھی بن جائیں گے تو عقل مند مندہ وہی ہے جو حقیقت کو سمجھے کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی یہ مشقتیں اڑھائی منٹ کی مشقتیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ جو لوگ ایش و آرام عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں خلاف شریعت تو وہ تھوڑی دیر کی لذتوں کے پیچھے اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھتے ہیں ان کو کون عقل مند گئے وہ تو بیوقوف لوگ ہیں آج کسی چھوٹے بچے کو کہنا کہ آپ کو ہم بسکٹ کھلاتے ہیں اور دو تھپڑ لگائیں گے تو چھوٹا بچہ بھی یہ سودا کرنے پہ راضی نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ بسکٹ کے پیچھے دو تھپڑ تو توبہ میں تو نہیں کھاتا آج ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کے بسکٹ کے پیچھے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے تھپڑ کے اپنے آپ کو حقدار بنا دیا لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی آج چند لمحوں کی لذت کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں کتنا نقصان کر لیتے ہیں اللہ فقط چند لمحوں کی لذت کی خاطر اللہ اکبر تو سوچنے کی بات ہے اس لیے اس دنیا میں اپنے نفس کو قابو کیجیے اپنی خواہشات کو لگام دیجیے اپنے آپ کو شریعت کی لگام پہنا دیجیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے لیے جب ہم زندگی گزاریں گے تو بس مرتے ہی ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام ہے زندگی موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوا میں زندگی یہ نئی زندگی کے صبح ہے اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ دنیا کی مشقتوں کو بہت خوش خوش برداشت کر لیتے تھے جانتے تھے کہ ان مشقتوں کے بدلے آخرت میں اجر ہوگا اور اگر ان کو دنیا میں آسانیاں ملتی تو وہ گھبراتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ کہیں دے دیا گیا سید احمد لانوں کو جب پینے کے لیے شربت دیا جاتا تو روتے آنسو شربت کے اندر گرتے کئی دفعہ آنسو ملا شربت پیتے تھے کسی نے پوچھا کہ امیر کیوں رو رہے ہیں فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ دیا جا رہا ہو اور قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ امر ازہ طیباتکم فی حیات دنیا تا تم وہ اتنا ڈرتے تھے اس لیے اختیاری فقر تھا ان کا یعنی ایک مجلس میں صحابہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ امدلانوں کا مشاعرہ بڑھانا چاہیے یہ بہت تھوڑا لیتے ہیں بیت المال سے زیادہ کرنا چاہیے مگر ڈر تھا کہ ان کو بتائے کون کہ آپ کی تنخواہ بڑھا دی گئی بتائے کون چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیٹی ہے نا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین بھی ہیں ان سے کہیں چنانچہ ان کو کہا گیا کہ ام المومنین یہ پیغام پہنچا دیجئے انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ بہت تھوڑا لیتے ہیں بیت المال سے تو زیادہ کر لیجئے بس تو میں کون ہے جس نے یہ مشورہ دیا ان کا نام تو میں نہیں بتاتی تو میں نام بتاتی تو میں ان کی شکلیں بدلتا اتنی سزا دیتا اور پھر فرمایا کہ حفظہ تم بتاؤ نبی علیہ سات اسلام نے زندگی ہمارے سامنے گزاری تم نے ان کی زندگی کو کیسے پایا ان کا ایک چٹائی ہوتی تھی اور سر کے نیچے کھجور کی چھال کا ایک تکیہ ہوتا تھا ایک کمبل ہوتا تھا گرمیوں میں دورا بھی چھا لیتے تھے اور سردیوں میں نیچے اوپر بھی چھا لیتے کپڑے کیسے ہوتے تھے کہ پھٹے کپڑے ہوتے تھے ایک گیرو رنگ کا کپڑا تھا کرتا تھا یعنی کپڑے تھے جب کوئی وفد آتا تو نبی علیہ السلام اس دن وہ کپڑے استعمال فرما دیتے کھانا کیسا ہوتا تھا کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا پھر کہنے لگے ایک دن میں نے روٹی بنائی اور گھی کے ڈبے کی چھٹ یعنی جو آخر میں بچ جاتا ہے وہ میں نے اوپر لگا دی تو بس نبی علیہ السلام اس کو بھی خوش ہو کے کھا رہے تھے اور اوروں کو بھی کھلا رہے تھے یہ محبوب کا کھانا تھا یہ رہنا تھا یہ سونا تھا اس لیے کہ پتا تھا کہ یہ ظاہر میں تھوڑی دیر کی مشقتیں ہیں پھر اس کے بعد ہمیشہ کی شاہی ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالی نے اس بات کو سمجھ لیا اس لیے ان کے لیے دنیا کی مشقتیں مشقتیں نہیں تھیں انبیاء کرام کا یہ کافلہ دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں رہتا تھا دنیا میں بلکہ دنیا میں اپنے رب کو منانے کی خاطر زندگی گزارتا تھا چنانچہ نے دین کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احاسی الناس کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں یوتر رکھو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا ترک کر دیا جائے گا این یقول آ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے وہ ہم یفتنون ان کو آزمایا نہیں جائے گا ولق فتن الَّذِينَ مِن نقبل ہم نے تحقیق ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا فلا وَلَيَعْلَمَنَّ صدق اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کر کے رہے گا کہ سچے کون ہے جھوٹا کون ہے ہم آزمائے جا رہے ہیں روز آزمائے ہم نے گناہ کیا ثابت کر لیا اللہ ہم جھوٹے ہیں اپنے بات میں ہم نے نیکی کی ہم نے ثابت کر دیا اللہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں اب سچے جھوٹے کا پتہ چل رہا ہے روز پتہ چل رہا ہے آخر پہ نتیجہ نکال دیں گے واقعی اس کی نیکیاں زیادہ یہ سچا تھا اس کے گناہ زیادہ یہ جھوٹا تھا مگر یہ زندگی کی ترتیب ایسی ہی تھی چنانچہ نبی علیہ اسلام ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے چٹائی کے اوپر جب آپ اٹھے تو چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر تھے اور جسم پہ کرتا بھی نہیں تھا طے بند بندی ہوئی تھی تو صحابی نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت کیسر اور کسرا آپ تو دنیا کے ایشو آرام میں رہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر چٹائیوں پہ لیٹے نشان نظر آ رہے ہیں تو نبی اسلام اٹھ کر بیٹھ گئے فرمانے لگے کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لوگوں نے شہید کر دیا اور ایسے بھی تھے کہ جن پر آرا چلا کے ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا اب بتائیں کہ زندہ جسم کے اوپر آرا چلا کے دو ٹکڑے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے اور ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگیوں کے ذریعے سے ان کے جسم سے کھال اتار دی گئی ان کے جسم کی بوٹیاں نوچ لی گئیں اور انہوں نے سب کچھ برداشت کر آپ کہیں گے جی ہم بھیا جی اور قریب دیکھ لیں جن کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے نا اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بس ہماری لذتیں آخرت میں ہے یہ امتحان ہے وہ پھر ان چیزوں کو مشکل نہیں سمجھا کرتے دیکھیے جادوگروں کو پھر نے کہا اچھا تم مل گئے ہو ان کے ساتھ میں تمہاری مخالف سمت کے ٹانگ کو اور بازو کو کاٹوں گا یعنی ایک سائڈ کی بازو اور ٹانگ کو کاٹیں تو بندہ دوسرے سائڈ کے بازو اور ٹانگ کے ساتھ کچھ حرکت بھی کر سکتا ہے کہیں کھڑا بھی ہو سکتا ہے کچھ کھا پی بھی سکتا ہے اس بدبخت نے کہا نہیں میں ادھر کا بازو کاٹوں گا ادھر کی ٹانگ کاٹوں گا تو توازن رہ ہی نہیں سکتا لاش بن جائے گی اس نے کہا میں پھانسی لٹکا دوں گا ان کا انتقا کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہمیں ایمان کا لذت نصیب ہو گئی ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی چنانچہ اس نے ایسے کیا ان کے بازو کاٹ لیے ان کی ٹانگیں کاٹتی دی اور وہ ڈٹے تو اتنی بھی قربانیاں دی ہیں ایمان والوں نے تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کھالیں کھچوانی پڑ جائیں بوٹیاں نچوانی پڑ جائیں اور پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا دے دے تو بھی ہم نے اللہ سے سستا سودا کیا عزیز طلبا بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی ہم جنت میں چلے گئے تو ہم نے سستا سودا کیا یہ بات ذرا ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ اگر ہم کھا لیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی جنت میں پہنچ گئے تو ہم نے اپنے اللہ سے سستا سودا کیا اس بات کو صحابہ نے سمجھا تھا اللہ اکبر اسی لیے دنیا میں انہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے اللہ اکبر کبیرہ آپ سوچیں نبی علیہ صاحب صاحب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ کتنی مشقتیں اٹھانے لگے نبی علیہ صاحب سلام نے چار فرمایا کہ مجھے سب انبیاء سے زیادہ تکالیف پہنچائی ایک السلام سے پوچھا الناس اشد بلا انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آئیں فرمایا الانبیاء انبیاء پر آئیں سم الامثل فالامثل پھر جن کی زندگی ان کے مشابہ ہوئی ان کو آئیں جو ان کے مشابہ ہوئی ان کو آئیں تو جتنا مشابہت ہوگی نبی الاسلام کی زندگی سے تو یہ تکلیفیں تو آ سکتی ہمیں اللہ سے تکلیفیں مانگنی نہیں ہیں لیکن اگر آ جائے تو شکوے کرنے کی بجائے اس پر صبر کرنا ہے آج کل تو ذرا سی بات پوری نہ ہو نا ذرا سی خواہش تو اللہ سے بھی ناراض فرد مجھے ایک بندہ ملا نقل کفر کفر نہ باشد کہنے لگا جی میں نے تو فلاں چیز کے لیے بڑی دعائیں مانگی دعائیں قبول ہی نہ ہوئی ہم نے بھی نماز پڑھنی چھوڑ دی اب بتاؤ ہم نے بھی نماز پڑھنی چھوڑ یعنی اللہ تعالی سے بھی ناز نخرے چل رہے ہیں ان کے اللہ کی عظمت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے اللہ اکبر کا بھی نبی علی صاحب السلام کو کیا مشقتیں اٹھانی پڑی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور کافروں نے اونٹ کی اوجھڑی گندگی بھی ہے نجاست بھی ہے بو بھی ہے بوجھ بھی ہے اوپر لا کر رکھ دی اور اتنا بوجھ کہ نبی علیہ صاحب اسلام اٹھ نہیں سکتے سجدے میں ہی پڑے ہوئے نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا سوچیں ایسی بھی تکلیفیں پہنچائی گئی اللہ اکبر سات ہجری میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کر نبی علیہ صاحب اسلام شیب ابھی طالب کے اندر چلے گئے ایک گھاٹی تھی وہاں سے مسلمان باہر نکلتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے ان کی پٹائی ہوتی دو سال رہے کھانا نہیں ملتا تھا پانی نہیں ملتا تھا بچے روتے تھے سب مشقتیں اٹھا کچھ دو سال تھوڑے تو نہیں ہوتے نبی علیہ السلام اسلام نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں نے تو میری بات کو قبول نہ کیا یہ ددیال کے لوگ تھے والد کی سائڈ کے لوگ تھے چچا اور دوسرے لوگ چلو میں ننحال کی سائڈ پر جا کر ذرا پیغام دیتا ہوں چنانچہ آپ تائف تشریف لے گئے یہ جو تائف کا علاقہ ہے نا یہ بنو سعد کے رشتہ دار تھے نبی علیہ السلام کے ماموں کا علاقہ کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے ماموں کا علاقہ تو خیال تھا کہ شاید وہ اماں کے رشتے کی لاج رکھیں گے وہاں جا کر ان کو پیغام دیا انہوں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی اب بتائیں کہ سارا دن کی بھوک ہے پیاس ہے تھکن ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس شہر میں ٹھہر ہی نہیں سکتے بستی سے نکل جائیں اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا لڑکے پتھر مار رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں کتنی انسان کے اوپر کیفیت عجیب ہوتی ہے حتیٰ کہ نالین مبارک میں بھی خون میں آ گیا اور اس حال میں اللہ کے نبی طائف کی بستی سے باہر نکلے کہ نہ ددیال والوں نے اپنا ساتھ دیا نہ ننہیال والوں نے ساتھ دیا تو دل کیا کہہ رہا ہوگا کہ میرا کوئی نہیں اللہ نبی علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں کھجوروں کا ایک باغ ہے قطبہ شہبہ کا تو نبی علیہ السلام اس باغ کے باہر اکیلے تنہا اکیلے بیٹھ گیا طبیعت اداس ہے غم زدہ ہے اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک دعا مانگی ہے وہ دعا تو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے اس دعا کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی لسان نبوت ہی سے یہ دعا نکل سکتی ہے کسی اور کی پرواز ایسی نہیں ہو سکتی یہ ایک نبی علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ ان کی زبان سے ایسی دعا نکلے آج جی کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو احسان جتلاتا اللہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور تو نے مجھے کھانا بھی نہ دیا اور پینا بھی نہ دیا اور یہ میرا حال ہو گیا نہیں وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو جانتے تھے لہذا وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی دعا کے الفاظ ذرا پڑھا کریں اور لطف لیا کریں کتنی آجزی بندے کی نظر آتی ہے اور کتنی اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے نبی شام نے فرمایا اللہ عمینی اشکو ال کا ظرف قوتی وکیلت ہیلتی و حوانی الناس اے اللہ میں آپ ہی کے سامنے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا اپنی بے کسی کا اور لوگوں میں اپنی بے بسی کا اپنی کمزوری کا اپنی بے کسی کا اور لوگوں میں اپنی بے بسی کا کیا چن چن کے لفظ استعمال کیا الفاظ کا انتخاب بتا رہا ہے الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ افسح العرب کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے قوتی وکیلت ہیلتی و حوانی الناس پھر میں یار ہے الراحمین اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے انت رب المستدعفین آپ کمزوروں کے پروردگار ہیں وہ ربی اور میرے بھی تو آپ ہی ہیں دگارے کمزوروں کے پروردگار کیسی اللہ کی رحمت کو کھینچا جا رہا ہے کیسے اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں اور رحمت کی بارش چھم چھم برسے پھر فرماتے الا من تکلنی اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں الا بعید یتجہمنی ام ہم الا عدو ملکتہ امری اے اللہ آپ مجھے اجنبی کے سپرد کرتے ہیں جو میرے ساتھ تر شروع ہوتا ہے یا مجھے دشمن کے حوالے کرتے ہیں آپ نے اس کو میرا والی بنا دیا میرے اوپر اختیار دے دیا پھر آگے ایک عجیب بات کہی علم یقم بکا لیا غد فلاں ابالی اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں دیکھا یہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ علم یقم بگا لیا فلا ابالی اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ولا کن آفیہ تو کہیا آؤ لی لیکن اللہ تیری حفاظت ہی تو میرے لیے کافی ہے اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے توفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئی میں تیری پناہ مانگتا کیا عجیب بات کہی ہے آؤد بینورک اللہ دی اشرکت لہ ظلم اللہ تیرے چہرے کے اس نور کے توفیل جس سے ظلم روشن ہو گئیں اے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں علیہ امر دنیا بل آخرا اور جس سے دنیا اور آخرت کے سب امور صحیح ہو گئے اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تن دل بھی غزہ کا کہ آپ کا غصہ میرے اوپر نازل ہو او یا ہلو والے یا سخت یا اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں لقل اتبا حتہ تردا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں آپ کو راضی کرنا ضروری ہے ولا حول ولا قوت اللہ بکا اللہ نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے تیرے سیوا کتنی آج جی کی دعا مانگی ہے اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی یہ چھوٹی سی قربانیاں اور مشقتیں یہ سب آسان ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ ایمان والوں کو جنت میں عطا فرمائے گے تو قیمت تو دینی پڑتی ہے ہر چیز کی جو ہمیں دنیا میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں نفس کے خلاف مجاہدے برداشت کرنے پڑتے ہیں یہ ہم آخرت کی قیمت چکا رہے ہوتے ہیں اس لیے جب صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بس اس وقت ان کے لیے سب مشکلیں آسان کیا کیا صحابہ نے قربانیاں دی اگر کبھی آپ واقعات صحابہ پڑھیں نا کہ ان کے اوپر کیا مشقتیں آئیں اللہ پہلی امتوں میں بھی آئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مست حمل باسا وزرا وزل ان کو تنگ دستی پریشانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا وزل اور اتنا ان کو جھنجھوڑا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ حتی کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے تو اتنا تو آخری پوائنٹ تک ان کو آزمایا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتہ اجستہ اثر رسول حتی کہ رسول بھی نہ امید ہونے لگے وزنو اور ان کا یہ گمان ہونے لگا انہم قد اور وہ سوچنے لگے کہ شاید ہمارا مشن نہیں چل سکے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا اہم نسر تب ہماری مدد یعنی اس پوائنٹ تک تو لے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جہاں چاروں طرف پھر بندے کو اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوئی اور صحابہ پر ایمان اس سے بھی زیادہ کیسا امتحان آیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزاغت الابصار جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں وہ القلوب الحنال اور دل جو تھے وہ حلق کی طرف آنے لگ گئے حنال کب تون یہ وقت تھا جب ایمان والوں کو آزمایا گیا وہ زل زلو دیکھا اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا اچھی طرح جھنجھوڑا گیا یا اللہ کیا وقت ہوگا صحابہ کا کیا حال ہوگا اللہ اکبر کا جب نبی اسلام صحابہ کو بدر کے میدان میں لے کر پہنچے نا آہا سامنے لوہے میں ڈوبی فوج ہے تلواریں ان کے ہاتھوں میں اور ادھر پورے تین سو تیرہ کے لشکر کے پاس دو تلواریں باقیوں کے پاس کچھ نہیں تو صحابہ کا یوں محسوس ہو رہا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے کا ينظرون یوں لگتا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت اللہ کے محبوب رات کو تحجد کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں سجدے میں سر ڈال کیا دعا مانگی اے اللہ یہ تیرے بندوں کی جماعت ہے اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی لا تعبد بعد اليوم تو پھر قیامت تک اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوئی اتنی آج سے دعا کی کہ اکبر لانو کھڑے تھے انہوں نے جو دعا سنی تو ان کا دل بھر آیا اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیے اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں ایسی دعا مانگی کہ سننے والے کو طرف آ گیا عزیز طلبا انسان دین کی خاطر ایسا مجاہدہ کرے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے ترس آنے لگ جائے ایسی زندگی گزارے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے ترس آنے لگ جائے ایسی زندگی گزارے اور صحابہ کرام نے واقعی ایسے کیا چنانچہ انہوں نے دین کی خاطر بہت مشقتیں اٹھائی اوہ جب صلح حدیبیہ کے لیے علیہ اسلام تشریف فرما تھے تو سہیل جو تھے وہ کافروں کی طرف سے آئے تو سہیل سہل سے نکلے آسانی سے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون آیا جی سہیل فرمایا اب اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا ماشاء اللہ نام کا بھی اثر دیکھو اب آسانی ہو جائے گی تو شرائط طے ہوئی ان شرائط میں کیا طے ہوا کہ جو کوئی آدمی کافروں میں سے مسلمانوں کے جائے گا اسے واپس کیا جائے گا جو مسلمانوں میں سے واپس کافروں کی طرف آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا اور نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتح اللہ کا فتح اللہ ایسی فتح مبین تھی یہ مگر صحابہ حیران ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح دب کے کیوں عمل یہ کر لیا اور ابھی یہ لکھا جا رہا تھا معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کا اپنا بیٹا اس کا نام تھا ابو جندل اور ان کو والد نے گھر کے اندر بیڑیاں لگائی ہوئی تھی اور تکلیف دیتا تھا وہ ان بیڑیوں کو کہیں سے تڑوا یعنی کاٹ کے اور اپنے آپ کو چھڑوا کے وہ بھی وہاں پہنچ گیا نبی نسام کے پاس اب جندل کی آمد سوچنے لگے کہ بس میں آقا کی خدمت میں آ گیا ہوں اب آقا مجھے اپنی امان میں لے لیں گے سہیل کہنے لگا کہ جی ابھی تو معاہدہ لکھا جا چکا اس کو واپس کریں نبی صاحب نے میں دستخط تو نہیں ہوئے اس نے کہا میں تو دستخط نہیں کروں گا اس کے اوپر جب تک واپس نہیں کریں گے نبی اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میری خاطر سے میرے پاس رہنے کہنے لگا نہیں چنانچہ کے نبی اسلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا ذرا تصور میں وہ منظر لائیں کہ ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے ایک طرف کافر ہیں اور کافر کے سردار کا بیٹا جو گھر سے دوڑ کے آیا تھا اس کو اللہ کے نبی پھر واپس کر دیتے ہیں چنانچہ جب واپس کیا تو ابو جندل کو اس کے باپ نے سب کے سامنے تھپڑ لگانے شروع کر دیے ادھر سے سزا دینی شروع کر دی اب ابو جندل رو رہے ہیں تو نبی السلام کا دل کتنا مخموم ہو رہا صحابہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کسی نوجوان جو دین کو اپنا چکا آج سب کے سامنے اس کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کے والد نے یہیں سے اس کو سزا دینی شروع کر دی ابو جندل جو ہیں روتے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ فرم اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ابو جندل اللہ آسانی فرمائے ابو جندل پھر واپس پھر باپ نے لا کے باندھا اور پھر ان کو سزائیں دیتا تھا اچھا ادھر سے کیا ہوا ایک اور نوجوان تھے ان کا نام تھا ابو بصیر وہ بھی اپنے مالک سے جان چھڑا کے نبی اسلام کی خدمت میں آ پہنچے مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام نے ادھر سے معاہدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر میں نے تو وعدہ کر لیا میں نے تو کفار کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا ہے تو میں تو تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر کافروں نے کوئی بندہ بھیج دیا تو جیسے ابو جندل کو واپس بھیج دیا گیا ہے مجھے بھی نبی شاہ واپس بھیج دیں گے نبی شاہ نے فرمایا ابو بصیر میں جنگ کی چنگاری بھڑکانے والا نہیں ہوں کہ تجھے رکھوں اور آگ لگا دوں تو وہ پہچان گئے چنانچہ اب وہ بھی نبی نسام کے پاس نہیں رہ سکتے اب ابو بصیر کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے یہاں پہنچے اب جس آقا کے پاس آئے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہے ابو بصیر وہاں سے چلے کہاں جاؤں خیال آیا سمندر کے کنارے مدینہ سے چلے سمندر کے کنارے آ گئے کچھ دنوں بعد ابو جندل کو پتہ چلا وہ بھی گھر سے بھاگے اور سمندر کے کنارے چند اور دیوانے یہاں مل گئے ان دیوانوں نے مل کے سوچا کہ بھائی اب ہمارے اوپر تو کسی کا کوئی شرط نہیں اختیار نہیں ہمیں تو گھر سے نکالا ہم ان کافروں کا تو ذرا حساب کتاب کریں نا ان کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے انہوں نے ایک پہ حملہ کیا دوسرے پہ ان کی چینیں چینی تو کافر پریشان ہو گیا چنانچہ کافروں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام پر بھیجا نمائندہ بھیجا کہ جی آپ ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا لیں چلو آپ کے پاس آ جائیں گے تو کسی قانون کے پابند تو ہوں گے نا انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا تو جب ان کی طرف سے پیغام آیا تو نبی علیہ السلام نے خط لکھا اور ابو بصیر کی طرف بھیجا کہ ابو بصیر میرے پاس آ جا کہتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی سمندر کے کنارے تھے نہ بستر تھا نہ مکان تھا ٹھنڈی ہوائیں تھیں اور ان کو بخار ہو گیا تھا اور جس بندے کو بخار ہو اس کو تو بغیر ہوا کے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے ٹھٹر رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے اور کوئی یارو مددگار نہیں نہ کوئی دوا دینے والا نہ کوئی غذا دینے والا این اس حالت میں جب وہ لیٹے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا پیغام لے کے کہتے ہیں کہ وہ وسیع اللہ لیٹے ہوئے تھے انہوں نے کھول کے رکے کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے وہ رکا ان کے سینے پر گرا اور ان کی روح برباد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا کیسے لوگ تھے زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا اس لیے اللہ کے لیے سب مشقتیں یہ برداشت کرنا آپ خود سوچیں کہ صدیق اکلانوں کو دین کی خاطر کتنی تکلیف پہنچائی گئی گھر میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اپنے صاحب کو تو دیکھو وہ مسجد میں ہیں اور کفار ان کا کیا معاملہ کر رہے ہیں صدیق اکبر بھاگے مسجد میں دیکھا کہ کافر لوگ نبی علیہ السلاط اسلام کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے فرمایا اتختلون یقول ربی اللہ اللہ یہ وہاں کہا بس کافروں نے کیا کیا ان کو تو چھوڑا اور ابو بکر کے گرد آ گئے اور ابو بکر صدیق رانو کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے بے ہوش ہو کے گر گئے اللہ اکبر کر بن ربیا کافروں کا ایک سردار تھا اور موٹا تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ صدیق لانو بے سود پڑے ہوئے تھے وہ آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے اوپر جمپ لگاتا اور جوتوں کے ساتھ پیٹ کے اوپر ان کو ٹھوکر لگاتا تھا اب آپ سوچیے ایک بندہ بے سود لیٹا پڑا ہو اس کے پیٹ پہ کوئی چڑھ جائے اور چڑھ کے پھر جمپ لگا کے اپنے جوتے نہیں اور اس کی موٹی موٹی ایڑیاں تھیں ان ایڑیوں کے ساتھ پیٹ پہ ضرب لگاتا تھا لیٹے ہوئے جب تھک گیا تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جوتا اتارا اور اس جوتے کے ساتھ سی کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیا چہرے پہ اتنا مارا کہ چہرہ سوج گیا اور صدیق کے اکبر پہچانے نہیں جاتے تھے ہر بندے کا خیال تھا کہ بس ان کی جان چلی گئی جب ان کو یقین ہو گیا کہ اتنا مارا ہے اس وقت وہ وہاں سے گئے جب وہ وہاں سے گئے تو بنو تمیم جو ان کے قبیلہ کے لوگ تھے وہ آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ہمارا یہ بندہ مر گیا تو اگر کہ ہم کافر ہیں مگر ہم اس کا بدلہ لیں گے تو وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لائے صدیق کرانوں کو اٹھا کے گھر لائے ایک دن پورا بہوش رہے وہ کافر بھی رشتے داری کی وجہ سے وہاں بیٹھے رہے ہی نہیں ایک دن کے بعد ہوش آیا حدیث پاک میں کہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی بات انہوں نے پوچھی کہ نبی علیہ السلام اسلام کی سال میں سب سے پہلی بات پوچھی کہ نبی علیہ السلام کے سال میں کافروں نے یہ سنا تو وہ تو سب وہاں سے چلے گئے کہ جن کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں آنکھ کھلی تو انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں اپنی ان کی والدہ ام خیر کو کہہ گئے کہ ام خیر اس کو کچھ کھلا پلا دینا اتنا وقت گزرا کچھ نہیں کھایا پیا ام خیر دور لے کے آئی کہ بیٹا زخموں سے تیرا سارا جسم چور ہے کچھ پی لے ارین کا امی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ میں نبی اسلام کا دیدار نہیں کرتا اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ ان کا کیا معاملہ وہ کہاں پہ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں پہ تو فرمان لگے کہ اچھا آپ ام جمیل کے پاس جاؤ جو عمر لانو کی بہن تھی جو اسلام لے آئی تھی کہ ام جمیل سے پتا کر لیں جا کے چنانچہ ام خیر ماں تھی تڑپی کافرہ تھی مگر چلی چنانچہ جا کے ام جمیل سے پوچھا کہ ام جمیل مسلمانوں کے پیغمبر کہاں ہیں میرا بیٹا تو دودھ بھی نہیں پی رہا وہ سمجھی کہ یہ کافرہ ہے اور مجھ سے پوچھنے آ گئی ہے تو پتہ نہیں کوئی راز ہی نہ کھل جائے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا کہنے کہ مجھے کیا پتا کون کہاں ہے مجھے کیا پتا کون کہاں اس نے کہا پھر کہنے لگے اچھا میں چلو تیرے ساتھ چلتی ہوں تاکہ تیرے بیٹے کا حال پوچھ لوں تو ام جمیل بہانے سے ام خیر کے ساتھ آ گئی اور آ کے ابو بکر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئی ان کی حالت کو دیکھ کے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں اما تو میری ہے نا فکر مت کرو بتا دو کہاں ہے ان کا جی دار ارکم میں خیریت سے کیونکہ صدیق کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو نبی السلام کے ساتھ کیا ہوگا تو جب انہیں پتا چلا کہ نبی علی دار دار میں خیریت سے کہا امی جب تک مجھے لے نہیں جاؤ گی اور میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا ماں رات کا وقت ہے کہنے لگی بیٹا کیسے لے کے جائے چل کے جا نہیں سکتے چنانچہ ایک طرف ام جمیل نے سہارا دیا اور دوسری طرف ام خیر نے سہارا دیا اور صدیق لانو پو گھسیٹتے گھسیٹتے اس طرح دار ارکم میں پہنچے دار ارکم جیسے کھلا نبیر صاحب نے صدیق اکبر کو دیکھا یہ رسو جا ہوا ہے کافروں نے اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا تو نبی علیہ السلام اسلام آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ماتھے کو بوسا دیا ماتھے کو چوما کتابوں میں لکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما تو صحابہ سب کے سب ان کے اوپر جھک گئے انہوں نے بھی اس چہرے کو چومنا شروع کر اتنی تکلیفیں مگر وہ سمجھتے تھے کہ کھالے کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے اگر ہم جنت جا پہنچے تو پھر بھی ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ سستا سودا کر حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا بی بی سمیا کے ساتھ کیا ہوا سیدہ غلام نانوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا ذرا ان واقعات کو پڑھتے جائیں اور سوچیں کہ ان حضرات نظیم کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں ہر مشقت کو اٹھانا ہے اور اپنے رب کو بالآخر ہمیں منانا ہے اور یہی سلسلہ پھر بعد میں علماء کے ساتھ رہا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ امام دار الحجرا ہے اور ابو جعفر منصور نے ان کے چہرے پر سیاہی لگوائی اور ان کو بٹھا دیا سواری پر اور بعض کتابوں میں ہے کہ گلے کے اندر جوتوں کا ہار بھی ڈال دیا ایماندار الحجرہ کو پھرایا جا رہا ہے اور ان کا حال دیکھو کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچان لیا اور جس نے نہیں پہچانا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس ہوں دین کی خاطر ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اس سرزمین پر کہ جہاں وہ چلتے تھے تو پاؤں بھی آہستہ رکھتے تھے کہ کئی محبوب کے قدموں کے نشان پہ میرا پاؤں نہ آ جائے امام آدم و منیف رحمت اللہ علیہ جیل سے ان کا جنازہ نکالا گیا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا کوڑے لگائے گئے مسلح خلق قرآن کے اوپر یہ لوگ تھے جنہوں نے مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے جانتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہی آزمائش کے لیے یہ آزمائش کا گھر ہے ہر ایک کو آزمایا جائے گا مگر ان تمام تکالیف میں انہوں نے کتاب و سنت کو سینے سے لگائے رکھا جمے رہے استقامت کے ساتھ تکلیفیں تو اٹھائی مگر پیچھے نہیں ہٹے پیچھے نہیں ہٹے یہ کون لوگ تھے الذين يمسكون بالكتاب ان کو تمسک بال کتاب نسی تھا لیا تھا انہوں نے کتاب کو سینے سے لگا لیا تھا قربانیت وہ جوانوں کی باتیں کر رہے ہیں بوڑھوں کا حال دیکھیں سیدنا عبداللہ ہیں ان کی والدہ ان کی والدہ سیدہ اسمار رضی اللہ تعالی صدیق کے کی بیٹی ہیں بوڑھی ہو گئی ہیں بینائی چلی گئی جیسے بوڑھوں کی بینائی چلی جاتی ہے موتی آ جاتا ہے جب موتیا اتر آیا اس وقت عبداللہ زبیر اللہ جو ہیں ان کی شہادت کا وقت آتا ہے دروازے کے اوپر حجاز بن یوسف نے گھیرا کروا لیا عبداللہ زبیر اللہ کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں عبداللہ زبیر اللہ جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے شہید ہو جانا ہے تو دل میں خیال آیا میں گھر کے دروازے پہ ہوں میں اندر جا کے اپنی اما سے آخری مرتبہ دعا تو لے لوں تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی والدہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ امی میں تھوڑی دیر کے بعد شہید ہونے والا اب بتائیں اگر آج کی کسی ماں کو بتایا جائے تو کیا حال ہوگا مگر یہ وہ ماں تھی جس نے نبی علیہ شام کا دیدار کیا تھا جس نے آخرت کی حقیقت کو سمجھا تھا وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ہم ہیں ہی قربانی اس نے پوچھا بیٹا کیا تو حق پہ ہے یا باطل پہ تو بیٹے نے کہا کہ اما آپ جانتی ہیں کہ میں حق کے اوپر کھڑا ہوں استقامت کے ساتھ کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں ڈر کس بات کا ماں ہمت بلا رہی ہے جوان بیٹے کا کس بات کا ڈر ہے ماں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے جب شہید کریں گے تو میری لاش کا مسلح کر دیں گے یعنی میری شکل بگاڑ دیں گے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب بکری کی کو زبا کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال اگر اتار لی جائے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوا کر جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا پھر جو تمہارے جسم کے ساتھ کیا جائے تمہیں اس کی کیا پرواہ ماں ہمت بنا رہی ہے بیٹے کی ماں ہمت بنا رہی بیٹا کہتا ہے کہ اچھا اماں میں اب جا رہا ہوں دعا کیجئے گا تو ماں اس وقت اپنے بیٹے کے لیے تین تین باتیں کرتی ہے اللہ کیا جوان بیٹا ہوگا اپنے بیٹے کے بارے میں اسماد لانا یہ دعا کرتی ہیں اللہ کے حضور تین باتیں کہیں اے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں ساری ساری رات مسلح پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے میں رات گزار دیا اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات مسلح پہ کھڑا ہو کر تیرے قرآن کی تلاوت کرنے میں رات گزار دیا تھا اور دوسری بات کہی اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کے لیے رو دے رکھا گیا اور تیسری بات کہی اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی کہ اس نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا اے مولا اب تو بھی اس سے خوش ہو جا ماں دعا دے رہی اللہ اس نے ہمارا دل خوش کیا آپ اس سے راضی ہو جائیے اس نے ہمیں راضی کر دیا اور یہ بات کر کے اسمار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں بیٹا میں تیری شکل تو دیکھ نہیں سکتی تھوڑا میرے قریب ہو جا تاکہ میں تمہارا بوسا لے لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگ لوں بیٹے قریب ہو جاؤ میں تمہارا بوسا لے لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگ اللہ یہ ماں سمجھتی تھی اس کا یقین بنا ہوا تھا الذين يمسكون بالكتاب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی تمسک میں کتاب حاصل لی ڈٹے رہے انہوں نے کتاب کو سینے سے لگائے رکھا اور پھر کیا ہوا ہمارے کابری جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے انہوں نے بھی پھر بالآخر انہی کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو دکھا دیا چنانچہ حضرت شیخ ہند رحمت اللہ علیہ جب فرنگی کے قبضہ میں تھے اسیر مالٹا تھے تو اس وقت فرنگی انہیں تکلیف دیتے ایسا بھی ہوا کہ ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی نا تو غسل دینے والے نے ان کی کمر پر نشان دیکھے اس نے پوچھا اہل خانہ سے کہ یہ کیسے نشان ہے ان کا جی ہم اسے بھی چھپائے ہمارے سامنے بھی کچھ نہ کچھ کپڑا جسم پر رکھتے ضرور تھے ہم نے نہیں دیکھا کیا ہے تو حضرت مدنی رحمت اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے ان کو پتا چلا اپنے شیخ کی وفات کا تو وہ وہاں سے سیدھا آئے جنازہ میں شرکت کے لیے پھر انہوں نے رات کھولا کہنے لگے کہ جب ہم حضرت کے ساتھ مالٹا میں تھے تو فرنگی حضرت کو تکلیف دینے کے لیے انگارے کے اوپر لٹا دیتے زخم ہو جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں پہ اور تکلیف پہنچائی اور حضرت یہ تکلیف برداشت کرتے تھے فرنگی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں سماتے تھے نہیں میں نہیں کہہ سکتا فرنگی نے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دو ہم اپنے وفاداروں میں تم کو شمار کر لیں گے فرمانے لگے میں اللہ کے رجسٹر سے نام کٹوا کر تمہارے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا فرنگیوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا کیا حشر کریں گے فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے کیا فرمایا کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے انہوں نے ایمان کی لذت پائی تھی الذين يمسكون بالكتاب کیسے لوگ تھے اچانک پتہ چلا کہ فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کا پروگرام بنا لیا بس یہ بات سنی اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت غم زدہ غم زدہ پوری رات نیند نہ آتی پوری رات نیند نہ آتی جب کئی راتیں گزر گئی حضرت مولانا حسین احمد مندی رحمۃ اللہ علیہ کاری ادیر گل رحمت اللہ علیہ یہ حضرات قریب تھے انہوں نے ایک دفعہ مل کے کہا کہ حضرت اگر کافر نے یہ پروگرام بنا بھی لیا تو یہ کوئی اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو رات کو بھی نیند نہیں آتی اور آپ غمزدہ ہیں اور اتنا پریشان ہیں اس بات پر تو جب انہوں نے یہ بات کی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا فرمانے لگے کہ حسین احمد یہ مت سمجھو کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے غمزدہ حضرت کس لیے غمزدہ ہے فرمانے لگے میں غمزدہ اس بات پہ ہوں کہ اللہ رب العزت بسا اوقات بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کیا کرتے میں اس پہ غمزدہ ہوں کہ مجھ سے جان بھی نہ لے لے اور پھر قبول بھی نہ کرے اللہ رب العزت بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں قبول بھی نہیں کیا کرتے میں اللہ کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں يمسكون بالكتاب عزیز وا یہ ان کابر کا راستہ ہے ہم کمزور ہیں اللہ ہر العزت سے آفیت مانگتے ہیں سہولت مانگتے ہیں لیکن کم از کم اتنا تو ہم اپنے اوپر مشقت اٹھائیں کہ نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں نے اپنے آپ کو نفسی خواہشات سے بچا لیا اور یہ زندگی کا وقت گزار لیا تو بس یقین سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نم ان کے اوپر تلوار چل رہی ہوتی تھی اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے رب رب کعبہ کی قسم میں کام بشیر لانو بچے ہیں لڑکے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی ذرا توجہ سنیے توجہ سے سنیے گا ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی شان مدینہ پہنچے تو ماں ہو اب اکیلا والد ہے چھوٹے بچے ہیں اکیلے والد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جب نبی السلام جہاد کے لیے نکلے تو اس چھوٹے بچے کو چھوڑ کر اس کے والد بھی نبی اسلام کے ہمراہ ہو گئے چھوٹا سا بچہ ہے چند سال کا آٹھ سات سال کا بچہ اس کے والد بھی جہاد میں چلے گئے بچے کو کیا پتا جہاد میں کیا ہوتا ہے وہ تو سمجھا تھا کہیں گئے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے اب صحابہ جب جہاد سے واپس آئے تو ان کے والد وہاں شہید ہو گئے بشیر لانو ایک چٹان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور آنے والے قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ آنے والا قافلہ آ رہا ہے میرے ابو آئیں گے مجھے بوسا دیں گے مجھے سینے سے لگائیں گے وہ میرے والد بھی ہیں میری ماں بھی ہے سارا قافلہ آ جاتا ہے اللہ کے نبی آ جاتے ہیں مگر بشیر لانو کو ان کے والد نظر نہیں آتے چھوٹا سا بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اے اللہ کے نبی اینا ابو میرے ابو کہاں ہے میرے ابو کہاں ہے نبی علیہ اسلام نے فرمایا یا بشیر اما انزا کیا تو اس پہ راضی کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری باپ بن جائے اللہ مسی کو یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر ایسی قربانیاں دی انہوں نے جانے قربان کر دی کاش کہ ہم دین کی خاطر آج اپنی خواہشات قربان کر دیں إنا لا نضيع أجر المصلحين اللہ اللہ فرماتی ہم ایسے مسلمین کے اجر کو سایہ نہیں کیا کرتے جو قربانیاں دیتے ہیں پھر ہم آخرت میں ان کا اکرام بھی کریں گے اللہ رب العزت آپ کا یہاں نہ قبول فرمائے آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں جو رکھی سکھی ملتی ہے کھا لیتے ہیں ان چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان قیامت اس دن مشقتوں کا بدلہ بندوں میں سے کوئی نہیں دے سکتا قیامت کے دن اللہ دے گا قیامت کے دن اللہ دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنی ان قابرین کے قدموں میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور عطا فرمائے ڈر بس اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے بس اس بات پہ دعائیں کرتے رہیے گا کہ مولا جب آپ نے اس راستے پر لگا دیا اللہ اب ہم زندگی اسی پہ نبھانا چاہتے ہیں موت تک ہم اسی پہ لگے رہنا چاہتے ہیں میرے مولا ہمیں واپس نہ ہونے دینا اللہ اب ہمیں واپس نہ کرنا ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے اللہ ساری دنیا کہتی ہے دین پڑھنے والے ہیں عالم بننے والے ہیں کتابیں پڑھانے والے ہیں اللہ اب ہمارا ہٹ کے دنیا کی طرف جانا تو پھر آپ کی رسوائی ہے اے اللہ پیچھے نہ ہٹنے دیجئے گا ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں ان کو قبول اللہ کر لیجئے اور اے اللہ ایمان کے ساتھ اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے وہ آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله ما طلعت شمس ولا غربت قلبی ولا جلست الى قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹ اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگس کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقش بندی ریکارڈنگس صحبا على الوجه أو مشيا على الرأس على الرأس على الرأس